حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھائیس